رحمانی انٹرپرائز اب پیش کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص درد محبت اور الفت سے نوازتے ہوئے ان بندوں کے قلوب کو ایمان کی عظیم روشنی کے ساتھ ساتھ علم و عمل سے پر کرتے ہوئے ولایت کی معراج پر لے جاتے ہیں اے اے رب رب تو تو سب سب سے سے عظیم عظیم ہے ہے اور پھر یہی اولیاء اللہ تارک الدنیا ہو کر اس خالق لم یزل اور معبود حقیقی کے ہر ہر حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں گونج اسی کے نام کیوں ہو خانہ بخانہ کو اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اور یہی وہ خوش نصیب ہستیاں ہوتی ہیں جن کو محبوب دو جہاں اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سے دنیا کی تمام ظاہری لذتوں سے عاری ہو کر اس جانے جانا پر اپنا سب کچھ فدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دو ان پہ یہ سر ہو نبی سلام تم پر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو ہو ہو ہو ہو اور اسی کو اہل فکر و نظر غم جانا کہتے ہیں اللہ بھی رسول بھی گو جائیں گے تیرے اللہ بھی رسول بھی ہو جائیں گے تیرے حب رسول میں ہو جائے گی رفتار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار اور یہی وہ کامیاب اشخاص ہوتے ہیں جن کو سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا غم مل جائے دونوں جہانوں کی کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے دونوں جہاں کی دولت ملے گی کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد عقیدت الفت محبت تڑپ آرزو اور غم جانا سے لبریز ایمانی کیفیات سے پر کلام کو اپنی آواز کے ساگر سے غم جانا کے دلربا نام سے پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ حافظ عبد القادر اپنی منفرد آواز میں آپ کو بھی اسی غم جانا سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دے رہے ہیں جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی کے جس ذکر سے سیری نہیں صلاة الله من رب صلاة الله من رب کریم رحمانی انٹرپرائزز بھی دلوں کی دنیا کو انہی ایمانی کیفیات اور جذبات سے پر پیمانے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے دنیا سے نرالی ہے منزل آسان تو ہے لیکن مشکل جب رنگ ہستی مٹ جائے تب رنگ جمائے اللہ رب اغفر لئیے اغفر لئیے اغفر لئیے یا رب اغفر اغفر اغفر لی لی لی ہمارے اس والیوم کے مین ہیں پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر اے چوراسی پہلی منزل Karim centre Zebunnisa street Saddar Karachi phone number zero two one five six seven eight one two three اور مکتبہ بنوریا افشا ٹیرس شارع Mufti Ahmad Urrahman Allama Banuri town Karachi phone number zero two one seven double zero double one eight two